السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 556 دھیان سے سنو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا یہ ایک اصلاحی سبق ہے کوئی بھی کام کریں یا کوئی بھی کام کا وعدہ کریں کسی کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ ضرور کہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے تین باتیں پوچھی تھی نمبر ایک روح کی کیا حقیقت ہے نمبر دو اصاب کہف کون تھے نمبر تین ذوالقرنین کون تھے علماء نے لکھا ہے یہی سوالات کہف کے نازل ہونے کا سبب بنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا لیکن اس کے بعد پندرہ دن تک حضرت جبریل وہی لے کر نہیں آئے پھر جب آئے تو اللہ تعالی نے انشاء اللہ کہنے کا حکم دیا اور یہ آیت نازل ہوئی ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا پیارے نبی ہرگز ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہیے کہ میں اسے کل کروں گا مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیجئے یعنی اگر اللہ نے چاہا اور جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات کی رہبری کرے یعنی اگر کلام کرتے وقت میں یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ اللہ کہنا آدمی بھول جائے تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ لو میں بھی سبق دیتا ہوں کبھی کبھی کوئی بات کا وعدہ کر لیتا ہوں لیکن انشاءاللہ اللہ کہنا بھول جاتا ہوں اب مجھے یاد آیا کہ وہ ہو انشاءاللہ اللہ کہنا بھول گیا سبق تو چلا گیا ساری دنیا میں کروڑوں کے پاس تو بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہوں استغفار بھی کر لیتا ہوں سبحان اللہ بھی پڑھ لیتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ بھی کہہ دیتا ہوں تو یہ عادت یاد دلا تو کبھی بھول جاؤ تو انشاءاللہ اللہ ضرور کہنا ایک نصیحت سن لو میں بھی کتنا عجیب ہوں صحت یاب ہوں تو اللہ کو بھول جاتا ہوں مصروف ہوں تو نماز بھول جاتا ہوں برائی کروں تو انجام بھول جاتا ہوں دیکھوں تو حیا بھول جاتا ہوں اذان سن لیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر آسمان اور زمین کا خلا نور تو بھر گیا أشهد أن

Love. چلیے اذان ہو گئی ماشاءاللہ جو نصیحت کی بات ہے وہ کل بتا دوں گا انشاءاللہ اب جو ہے آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیکھو عہد پہاڑ کے برابر مجھے ثواب مل گیا ایک ایک جملے پر آپ پڑھو گے تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز مرادوں کو ہم سب کی جائز مرادوں کو اللہ تعالیٰ پوری کرے بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل سلام وہ جو نصیحت کے بعد ہے وہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ شاء السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ